اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازعہ معاملات کی تفصیل موجود ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا